السلام علیکم خواتین حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا سینتیسواں لیکچر پچھلے لیکچر میں ہم نے لمیٹڈ کمپنیز کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کیا ہم نے آپ کو memorandum and articles of association کے بارے میں بتایا ہم نے یہ بتایا کہ جی کمپنی کیسے وجود میں آتی ہے کتنی مختلف قسم کی کمپنیز ہیں پرائیویٹ اور پبلک لمیٹڈ کمپنی کے درمیان جو فرق ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ سے ذکر کیا اور پھر ہم نے آتھرائز شیئر کیپٹل کی بات کی ایشوڈ شیئر کیپٹل کی بات کی ہم نے یہ بھی بات کی کہ جی memorandum and article of association جو دو ڈاکیومینٹس ہیں ایک کمپنی کے بیسک آپ کانسٹیٹیوشن اس کو سمجھ لیں کہ جی کانسٹیٹیوشن ہے کمپنی کا جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے حساب سے اس کے اعتبار سے اس کے مطابق ہی کمپنی کام کر سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں کر سکتی ان چیزوں کے بارے میں بات ہم نے آپ سے کہی آج کے لیکچر میں ہم اسی گفتگو کو کچھ آگے لے کے چلیں گے اور مزید جو لیگل کچھ ایشوز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور پھر کوشش یہ ہوگی کہ بیشتر حصہ اس لیکچر کا وہ اس کی اکاؤنٹنگ کے حوالے سے یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے ان کی ان کا ذکر ہو تو پہلے تو ہم بات یا گفتگو جو ہے اس کا آغاز وہی سے کرتے ہیں جہاں سے پچھلی دفعہ ختم ہوا تھا کہ آترائز اور ایشوڈ شیئر کیپٹل ہم نے یہ کہا تھا کہ آترائز شیئر کیپٹل جو ہے وہ حد ہے میکسیمم اماؤنٹ ہے of the share capital that the company may raise at any given time اور may raise during its life time تو یہ تو اور اس اماؤنٹ میں انکریز ہو سکتی ہے with the permission of S C P یعنی یہ جو آترائز شیئر کیپٹل ہے اس کے اماؤنٹ میں انکریز ہو سکتی ہے with the permission of securities and exchange commission اب ہم نے یہ بھی بات کہی پچھلی مرتبہ کہ یہ آترائز شیئر کیپٹل جو ہے اس کو پارٹس میں تقسیم کیا ہے ان پارٹس کو شیئرز کہتے ہیں ہر پارٹ کا ویلیو جو ہے وہ دس روپے سے کم نہیں ہو سکتا سو ایک پارٹ کا ویلیو جو ہے وہ دس روپے سے کم نہیں ہو سکتا وہ جو ایک پارٹ ہے اس کو ہم شیئر کہتے ہیں اور ہر شیئر کا جو ویلیو کم از کم ہے جس کو ہم فیس ویلیو کہتے ہیں نامینل ویلیو کہتے ہیں پار ویلیو کہتے ہیں تینوں ٹرمز کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کا جو ویلیو ہے وہ جو اس کے فیس پہ لکھا ہوا ہے وہ جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ دس روپے سے کم نہیں ہو سکتا تو اس منیمم ویلیو جو کہ فیس ویلیو کہلاتا ہے اس کے ملٹیپلز جو ہیں وہ آپ کر لیں کہ جی پچاس ہزار اگر شیئرز ہیں ضرب دس تو یہ پانچ lakh total authorize share capital company کا ہو گیا اس آتھرائزڈ شیئر کیپٹل میں سے آپ جتنا حصہ چاہتے ہیں وہ آج ایشو کر سکتے ہیں یعنی وہ آج اس کے اگینسٹ پیسہ شیئر ہولڈر سے لے سکتے ہیں تو پانچ لاکھ میں سے اگر آپ کو فی الوقت ایک لاکھ کی ضرورت ہے یا دس ہزار کی ضرورت ہے جتنے کی بھی ضرورت ہے ڈھائی لاکھ کی ضرورت ہے تو آپ اس حساب سے ڈھائی لاکھ تقسیم دس پچیس ہزار شیئر آپ شیئر ہولڈرز کو دیں گے اور ان سے ڈھائی لاکھ روپیہ فیس ویلیو کے حساب سے ریسیو کر اس طریقے سے آپ ان کو یہ شیئرز ایشو کر دیتے ہیں کیش کے شیئرز کیش کے علاوہ ایسٹس کے اگینسٹ بھی ایشو کیے جا سکتے یعنی اگر کسی شخص کی کسی شیئر ہولڈر کی زمین ہے اور وہ زمین جو ہے وہ کمپنی کو وہ دینا چاہتا ہے تو وہ کمپنی کے نام زمین ٹرانسفر ہو سکتی ہے با ایوز شیئرز کے اس کے اگینسٹ اس کو آپ شیئرز الاٹ کر سکتے ہیں یا ایشو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کی انویسٹمنٹ ہو سو تو شیئرز کیش یا ایسٹس کے اگینسٹ الاٹ کیے جا سکتے ہیں شیئر کے اوپر جو ویلو ہوتا ہے یا منیمم اس کا ویلو جو ہے وہ face value nominal value par value کہلاتا ہے وہ دس روپے سے کم نہیں ہو سکتا شیئرز ہر شخص کو ایشو ہوتے ہیں اگر آپ نے دس شیئر کسی کمپنی میں لیے ہیں تو آپ کو شیئر سرٹیفکیٹ جاری ہوگا شیئر سرٹیفکیٹ سند ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ ایک کمپنی میں جتنے شیئرز اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اتنے شیئرز کے آپ مالک ہیں اور اس کمپنی کے حصے دار ہیں اتنے ویلیو کے اسی طریقے سے اس شیئر سرٹیفکیٹ کے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی لائبلٹی جو ہے اس کمپنی کے اندر اس اماؤنٹ تک جو کہ ان شیئرز اور اس کے فیس ویلیو کا بنتا ہے اس ویلیو تک آپ کی لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے اگر دس شیئرز ہیں اور دس روپے کے شیئرز ہیں تو سو سو روپے ہو سو روپے تک آپ حصے دار ہیں اور سو روپے تک آپ کی لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ کمپنی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ وہ کس وقت کتنے شیئرز ایشو کرنا چاہتی ہے کنڈیشن صرف یہ ہے کہ جتنا اس کا آترائز شیئر کیپٹل اسی کے اندر رہتے ہوئے وہ شیئرز ایشو کر سکتی وہ دس روپے کے شیئر کو پانچ روپے کا بنا کے تقسیم نہیں کر سکتی وہ دس روپے کا شیئر پچاس روپے میں تقسیم نہیں کر سکتے دس روپے کا شیئر دس روپے میں ہاں اگر وہ یہ شیئر دس روپے کا پچاس روپے میں اپنے شیئر ہولڈرز کو دینا چاہتی ہے وہ شیئر جو ہیں وہ شیئر پریمیم پہ ایشو ہوتے ہیں لیکن دس روپے کا شیئر اس کا فیس ویلیو دس روپے ہی رہتا ہے شیئر پریمیم پہ ایشو ہو سکتے شیئر ڈسکاؤنٹ پہ ایشو ہو سکتے ہیں یعنی دس روپے سے کم ویلو پہ ایشو ہو سکتے ان دونوں چیزوں کے لیے یعنی پریمیم کے لیے اور ڈسکاؤنٹ کے لیے آپ کو اجازت ایس سی سی سے لینی پڑتی اس کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر بہرحال اس وقت تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی آترائز اور ایشوڈ شیئر کیپٹل کی اور یہ ہم نے کہا کہ جی یہ شیئرز جو ہیں ایشوڈ شیئرز آترائزڈ کا حصہ ہوتے ہیں authorize maximum amount of share capital ہے جو کہ آپ ریز کر سکتے ہیں یا کمپنی ریز کر سکتے اس آتھرائز شیئر کیپٹل کے اماؤنٹ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے بڑھایا جا سکتا ہے اجازت ایس سی پی سے لینی پڑتی اب یہاں پہ میں نے بہت اپنی گفتگو کے اندر بات کی کہ کمپنی یہ کر سکتی ہے کمپنی شیئر ایشو کر سکتی ہے کمپنی کے نام پہ ایسے ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس کے عرض شیئر لیے جا سکتے ہیں تو یہ میں بار بار کمپنی کی بات کیوں کر رہا بھائی حصے داران موجود ہیں وہ اکٹھے مل کے کمپنی بنا لی انہوں نے قانون کے حساب کمپنی کا وجود میں آنا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص کا وجود میں آنا ایک اینٹی کا وجود میں آنا ایک آپ ایک لیگل پرسن کریٹ کر رہے ہیں ایک شخص وجود میں آ رہا ہے اور جب آپ نے registrar stock companies company securities and exchange commission کو آپ نے اپلائی کیا کہ جی ہمیں کمپنی بنانے کی اجازت دی جائے تو وہ تمام کاغذات کو دیکھنے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے اس سرٹیفکیٹ کو سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کہا جاتا ہے وہ مترادف ہے برتھ سرٹیفکیٹ کے کہ جیسے بچے کے پیدا ہونے کے بعد ایک برتھ سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے اسی طریقے سے کمپنی کے وجود آنے کا ثبوت جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ہے تو جب سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک پرسن جو ہے وہ کریٹ ہو گیا یہ پرسن جو ہے یہ لیگل پرسن ہے یعنی کمپنی ایک لیگل پرسن ہے اسی طریقے سے ہے جیسے ایک عام شخص ہے وہ شخص اپنے نام ایسٹس خرید سکتا ہے وہ اپنے ایسٹس بیچ سکتا ہے وہ اپنے نام پہ لائبلٹیز کریٹ کر سکتا ہے ان لائبلٹیز کو پے آف کر سکتا ہے وہ اپنے نام سے مقدمے کر سکتا ہے اور اس پہ مقدمے ہو سکتے ہیں یہی تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ایک کمپنی کے ساتھ بھی ہو سکتی سول پروپرائٹر اور پارٹنرشپ کے کیس میں جب ہم ان کی بات کر رہے ہیں تو سول پروپرائٹر ہی کمپنی بزنس ہے جو کچھ ہے وہ سول ہے اس کے ایسٹس اس کی لائبلٹیز اس کے کاروبار کے ایسٹس اس کے کاروبار کی لائبلٹیز وہ سب سول پروپرائٹر کے نام ہے پارٹنرشپ کے اندر جو ایسٹس لائبلٹیز اور یہ رائٹ right کہ جی آپ کسی کو سو کریں قانونی طور پہ چارا گوئی کریں یا آپ پہ کوئی مقدمہ ہو وہ پارٹنرز پہ ہوتا ہے یہاں پہ کمپنی کے نام پہ ہو رہا ہے کمپنی کا وجود اپنے تئی ہے اپنے طور پہ ایک لیگل پرسن کریٹ ہو گیا جس کا ایویڈنس جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کمپنی اپنے نام سے اب کام کرتی ہے کمپنی اپنے نام سے ایسٹس خریدتی ہے زمین خریدتی ہے دفاتر خریدتی ہے فرنیچر خریدتی ہے سب چیزیں خریدتی ہے اور کمپنی ریسپانسبل ہے ہاں کمپنی میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ حضرات نے کی کچھ لوگوں نے کی جو شیئر ہولڈرز کہلاتے ان شیئر ہولڈرز میں سے ہم الیکٹ کرتے ہیں ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز جو کہ کمپنی کے معاملات کو ڈیلی بیسس کے اوپر چلاتا ہے اور ان تمام لوگوں سے جو سرمایہ اکٹھا کیا ہوتا ہے اس سرمایہ کو صحیح طریقے سے اور ان کے فائدے کے لیے پیسہ استعمال کرتا ہے اور کمپنی کو پروفیٹیبل طریقے سے چلانے کی کوشش کرتا یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے یہ اپنے تمام تر ایکٹس کے لیے شیئر ہولڈرز کے کو جواب دے شیئر ہولڈرز ان سے ان جو بھی ڈسیشن لیے جو بھی معاملے انہوں نے طے کیے اس کے بارے میں کوئی سوال کر سکتے ہیں کوئی پوچھ گچھ کر سکتے ہیں جو ان کا جی جائے جہاں تک کمپنی کا تعلق ہے اگر کمپنی کے خلاف کوئی مقدمہ کرتا کمپنی نے کسی کے پیسے دینے تو کمپنی کے خلاف مقدمہ ہوگا کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے خلاف مقدمہ نہیں ہوتا کمپنی کے ڈائریکٹرز کے خلاف مقدمہ انفرادی طور پہ ہو سکتا ہے ان کے ایز اے باڈی ان کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ باڈی جو ہے وہ اس کمپنی کو چلانے کا اس ان پہ فرض ہے لیکن مقدمہ جو ہے وہ کمپنی کے نام پہ ہوتا ہے اور کمپنی ہی ریسپانسبل ہوتی ہے جو بھی اس کمپنی اس, اس کا فیصلہ کیا جاتا سزا ملتی ہے کمپنی کو ظاہر سزا نہیں مل سکتی کیونکہ وہ تو ایک لیگل پرسن ہے قانونی حیثیت ہے اس کی لیکن جو اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر سزا ان کو بھگتنی پڑتی جیل وہ جائیں گے کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا فیصلہ انہوں نے لیا لیکن کمپنی اپنے نام ہے سو یہ جو ایک چیز ہے کہ company is a legal person and it can sue its own name and be sued its name یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے پوری اس کارپوریٹ ڈسکشن سو یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے جو چیز ہے وہ کمپنی ہے پیسے ہم کمپنی میں ڈال رہے ہیں کمپنی آگے اپنے نام سے ایسٹس خرید رہی کمپنی اپنے نام سے لائبلٹیز انکر کر رہی کمپنی اپنے نام سے کاروبار کر رہی میرے نام سے نہیں کر اپنے نام سے کر اب ہم اس بات سے ذرا آگے چل یہ تو ہم نے آپ کو بیک گراؤنڈ لیگل دیا زیادہ تر لیگل ہی تھا کچھ اس پہ باتیں ہم نے اکاؤنٹنگ یا فائنانس کے حوالے سے بھی کی شیئر کیپٹل کی بات کی اب کہ جی کمپنی کے پاس سرمایہ آ گیا کمپنی نے ایسٹس خرید لیے کمپنی لائبلٹیز پروفٹ بھی ہوتا ہے کمپنی کو پروفٹ اب تقسیم کیسے ہو سول پروپرائٹر تو اس تمام تر پروفٹ کا مالک پارٹنرشپ میں وہ تمام تر پروفٹ جو ہے وہ پارٹنرز کی اور وہ ان میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا کمپنی میں کیا ہوتا کمپنی میں بھی تمام تر پروفٹ جو ہے وہ مالکان کا ہے شیئر ہولڈرز کا ہے اس کی تقسیم کیسے ہوتی اس کی تقسیم یا ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ کمپنی ڈویڈنڈ دیتی ڈویڈنڈ کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ جی ایک ریٹرن دیتی ہے ان انویسٹرز کو جنہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی اور وہ جو کمپنی کا پروفٹ ہے اس میں سے کچھ حصہ جو کہ شیئر ہولڈرز ڈٹرمن کرتے ہیں تو شیئر تعین کرتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریکمینڈیشن پہ کہ جی پروفٹ میں سے اتنا حصہ جو ہے وہ شیئر ہولڈرز میں ڈویڈنڈ کے طور پہ تقسیم کر دیا جائے تو اس طریقے سے پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور ڈویڈنڈ کیا تقسیم ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے اس بات کی اپروول جو ہے وہ اینوئل جنرل میٹنگ میں ہوتی ہے جو کہ شیئر ہولڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے اور سال ختم ہونے کے بعد بلائی جاتی ڈویڈنڈ جو ہے وہ عام طور پہ شیئر کا جو فیس ویلیو ہے اس کے حساب سے ڈٹرمن کیا جاتا ہے پرسنٹیج بنائی جاتی ہے کہ دس فیصد ہوگا یا بیس فیصد ہوگا یا سو فیصد ہوگا کہ جی دس روپے کا اگر شیئر ہے تو سو فیصد کا مطلب ہے دس دس روپے دس پرسینٹ کا مطلب ہو گیا کہ جی دس روپے کے شیئر پہ ایک روپیہ ڈیویڈنڈ ملے وغیرہ وغیرہ تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا فرض ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کو یہ بتائے کہ سو فیصد پروفٹ جو ہے وہ کیوں ان میں تقسیم نہیں ہو سکتا اگلے سال کی ضروریات کیا ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ جی اس پروفٹ کا جو کہ کمپنی نے کمایا ہے اس کا حص, کچھ حصہ یا جتنا بھی حصہ ان کے خیال کے مطابق ریٹین ہونا چاہیے وہ ریٹین کیا جا رہا ہے تاکہ شیئر ہولڈرز بھی اپنی کمپنی کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکے کہ جی اس کا صرف ایک خاص پرسنٹیج ایک خاص پروفٹ کا حصہ جو ہے وہ وہ لیں گے اور باقی سارا پیسہ جو ہے وہ کمپنی میں ری انویسٹ کریں گے تاکہ کمپنی جو ہے وہ آئندہ سالوں میں اپنی ضروریات اور آئندہ کی ضروریات جو ہیں وہ ان کو میٹ کر سکے تو یہ بات تو جو ہوئی پروفٹ کی ہوئی ایک اوور آل آپ کو میں نے جائزہ جو ہے وہ اس بارے میں پیش کیا اب واپس آتے ہیں ہم شیئر کیپٹل اور شیئر کیپٹل کے ایشو پہ یہاں پہ جس وقت ہم نے کمپنی بنانے کی بات کی تھی اس وقت آپ سے عرض کیا تھا کہ جو لوگ وہ کمپنی بنا رہے ہیں چاہے وہ چار ہے پانچ ہے سات ہے دس ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ میمورینڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن جب بنتا ہے تو اس میں ان کا نام ایز سبسکرائبرز جو ہے sponsors of the company subscribers of the memorandum and articles of association of the company کے طور پہ ان کا نام درج کیا جاتا ہے اور یہی لوگ جو ہے یہ شیئرز لیں گے at the time of the formation of the company یعنی جس وقت کمپنی بنتی ہے تو اس وقت یہ جو شیئرز لے رہے ہیں ان کی تفصیل بھی جو ہے میمورینڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے اندر دینی پڑتی ہے وہ شیئرز کتنے لیں گے اس بات کا تعین ہو سکتا ہے اس چیز سے ہو کہ جی انہوں نے اب تک خرچہ کتنا کیا ہے یا اس سے زیادہ کے زیادہ اماؤنٹ کا اماؤنٹ ہو سکتا ہے انہوں نے کتنے کتنے شیئرز لینے ہیں یہ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا ہوگا کہ ہر ایک نے برابر کے شیئرز لینے ہیں یا وہ مختلف تناسب سے لینے ہیں تو وہ جو بھی تناسب یا جو بھی طریقہ کار ہے اس کے حساب سے میمورینڈم اور آرٹیکلس کے اندر یہ لکھنا پڑتا ہے کہ ہر شخص نے فارمیشن کے وقت کمپنی کی فارمیشن کے وقت کتنے کتنے شیئرز جو ہے وہ لیے یہ پیسہ وہ یا خرچ کر چکے ہیں یا یہ پیسہ وہ کمپنی کے اس اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے جو کہ کمپنی بننے کے بعد وہ کھول سکیں گے کمپنی کے نام پہ کمپنی کا بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ کمپنی کا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ہو کمپنی کا بورڈ آف موجود ہو اس کے بغیر بینک اکاؤنٹ کھولنا کمپنی کے نام پہ مشکل ہے اور پھر بورڈ آف ڈائریکٹرس کو ایک میٹنگ کر کے اس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس بینک کے ساتھ کس قسم کا اکاؤنٹ کمپنی کے نام کھولنا چاہتے ہیں اور اس اکاؤنٹ کو چلانے کے لیے کون انسٹرکشن دے سکتا ہے اس کو چیک بک چیکس کے اوپر جو کہ پیسے نکالنے کے لیے اس اکاؤنٹ میں سے وہ کون لوگ دستخط کریں گے تو یہ تمام تفصیل جو ہے یہ پھر بینک میں جاتی ہے اور پھر کمپنی کے نام بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے اور اس وہ پیسہ جو ہے وہ پھر جمع ہو سکتا ہے علاوہ اس کے جو کہ آپ نے کمپنی بننے سے پہلے مختلف چیزوں پہ including expenses relating to the the formation of company اس پہ خرچ کیے تو اس طریقے سے جب کمپنی بن جاتی ہے اور سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ایشو ہو جاتا ہے تو جو تفصیل شیئرز کے ایشوڈ شیئرز کی at the time of the formation of the company دی جاتی ہے وہ اس وقت اس اس وقت کا ایشوڈ شیئر کیپٹل تصور کیا جاتا اس کے بعد اگر کمپنی مزید شیئر کیپٹل ریز کرنا چاہتی ہے اور جب ہم شیئر کیپٹل کمپنی کا ایشو کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم لفظ جو ہے ریز استعمال کرتے ہیں کہ ریز کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ کمپنی جو ہے اس کو ایک پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے یہ پروسیجر بھی جو ہے کمپنیز آرڈیننس میں بھی لکھا ہوتا ہے اس کے آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے اس کے حساب سے جتنے بھی شیئر مزید شیئر کیپٹل وہ ریز کرنا چاہتی یا کرنا بنانا چاہتی ہے اور جتنے شیئر اس کے حساب سے بنتے ہیں وہ ایگزٹنگ شیئر ہولڈرس کو جو ان کا تناسب ہے شیئر ہولڈنگ کا اس کے حساب ان حساب سے ان کو آفر کرتی ہے کہ آپ اگر ایک شخص کے پاس دس شیئر سو شیئرز ہیں دوسرے کے پاس ہزار شیئرز ہیں تیسرے کے پاس دو ہزار شیئرز ہیں تو اس تناسب سے وہ جتنا مزید شیئر کیپٹل ایشو کرنا چاہتی ہے وہ ان کو آفر کرے گی کہ جس کا سو کا ہے اس کو کہے گی جناب آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے یہ آپ شیئرز اتنے سبسکرائب کر لیں یہ جس کا ہزار ہے اس کو کہے گی اتنے کر لیں دو ہزار ہے تو اتنے کر لیں تو وہ شیئر ہولڈر جو ہے وہ اپنا رائٹ جو ہے to subscribe to these additional shares وہ گیو اپ کر سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں یہ شیئرز نہیں لینا چاہتا اب وہ جو شیئرز ہیں وہ اگر باقی جو رہ گئے ہیں شیئر ہولڈرز وہ اگر لینا چاہیں تو ان میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں اور اس طریقے سے مزید شیئر کیپٹل جو ہے وہ جتنے جتنے کوئی شیئرز لینا چاہتا ہے اس کے اگینسٹ پھر وہ کیش جمع کرائے گا اکاؤنٹنگ انٹری کے حوالے سے یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ جی ڈیبٹ کیش یا بینک اور credit share capital account sole proprietor کے کیس میں کیا تھا ڈیبٹ کیش یا بینک اور کریڈٹ کیپٹل اکاؤنٹ تو یہاں پہ بھی اکاؤنٹنگ انٹری جو ہے وہ وہی ہے debit cash bank credit share capital account so اس طریقے سے کمپنی مختلف اوقات پہ اپنا شیئر کیپٹل جو ہے وہ انکریز کر سکتی ہے by making offers to the existing share holders of the company and provided it remains within the bounds of the authorized share capital of the company یعنی وقتاً وقتاً کمپنی مزید شیئر کیپٹل ایشو کر سکتی ہے شرط صرف یہ ہے کہ وہ جو total amount issued share capital کا ہے وہ کسی بھی وقت آترائزڈ شیئر کیپٹل کی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے اگر ضرورت پڑتی تو پھر آترائزڈ شیئر کیپٹل کی حد جو ہے وہ ایس سی سی پی کی منظوری سے پہلے بڑھانا پڑے گی اور پھر اس سے جو پرانی لمٹ تھی اس سے اضافی اماؤنٹ کا شیئر کیپٹل جو ہے وہ آپ ایشو کر سکتے ہیں یا ریز کر سکتے یہ معاملہ جو ہے یہ فل اس وقت تک جو میں نے آپ سے بات کی یہ میں نے بات کی کہ جی کیش کے اگینسٹ یا اگر کوئی ایسٹ ٹرانسفر کر دیتا ہے کمپنی کے نام یعنی کوئی زمین ایک شیئر ہولڈر کہتا ہے کہ جی میں کمپنی کو زمین چاہیے فیکٹری بنانے کے لیے میرے پاس زمین موجود ہے یہ زمین آپ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے یا جو بھی ویلیو ان کے درمیان ایگری ہوتا ہے جو کہ مارکیٹ ویلیو ہی ہوگا ظاہر ہے اس اس اس, اس سے ویلیو پہ آپ آپ مجھ کو میرے میں کمپنی کے نام پہ زمین ٹرانسفر کر دیتا ہوں اور اتنے کے شیئرز مجھے ایشو کر دیے جائے جہاں پہ یہ چیز ہوگی وہاں پہ اکاؤنٹنگ انٹری پھر وہی ہے جو کہ سول پروپرائٹر کے کیس میں تھی کہ جی debit the asset account and credit the capital account the issued share capital account تو اکاؤنٹنگ اینٹری وہی رہی ایسٹ کے اگینسٹ ان کائنڈ اس کو ہم کہتے ہیں ایک کیش ہوتا اور پھر شیئر جو ہے ان کائنڈ اگینسٹ کائنڈ بھی ایشو ہوتے ہیں کائنڈ کا مطلب ہے کہ جی کوئی ایسٹ وغیرہ زمین بلڈنگ گاڑی مشینری کوئی چیز بھی جو کسی کی ذاتی ملکیت ہو اور وہ کمپنی کو ضرورت ہو اور وہ کمپنی کے نام ٹرانسفر کیونکہ کمپنی جو ہے وہ ایسٹس اون کر سکتی ہے سو اس کے نام ٹرانسفر کرنا ضروری ہے یہ نہیں کہ جی میں اگر شیئر ہولڈر ہوں ایک کمپنی کا اور میرے پاس اگر ایک زمین ہے تو وہ زمین جو ہے وہ سمجھی جائے گی کہ جی کمپنی کے نام پہ نہیں کمپنی کے نام پہ زمین یا جو بھی ایسٹ ہے وہ ٹرانسفر کرنا پڑے گا اور پھر اس کے عفظ مجھ کو جو ہے وہ شیئرز ایشو ہو سکتے ہیں اب ایک اور شیئر ہوتا ہے ایک تو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جی شیئرز جو ہے وہ پریمیم پہ بھی ہو سکتے ہیں ایک ڈسکاؤنٹ پہ بھی ایشو کر سکتے ہیں لیکن فیس ویلیو شیئر کا جو ہے وہ دس روپے رہتا ہے اب شیئرز جو ہیں دو اور قسم کے اور یہ تمام شیئرز جن کی ابھی تک ہم نے بات کی ہے ان سب شیئرز کو آرڈینری شیئرز کہا جاتا ہے شیئرز مختلف قسم کے ہوتے ہیں پریفرنس شیئرز بھی ہوتے ہیں اور پریفرنس شیئرز کی پھر آگے قسمیں ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں فی الوقت آرڈنری شیئرز کے جاری کرنے کا ہی صرف اجازت تو آرڈنری شیئرز جو ہیں وہ ایشو کیے جاتے ہیں اور آرڈنری شیئرز جیسے میں نے کہا کہ آپ پریمیم پہ بھی ایشو کر سکتے ہیں یعنی دس روپے سے زیادہ ویلیو پہ بھی شو ایشو کر سکتے ہیں اور دس روپے جو کہ فیس ویلیو ہے اس سے کم پہ بھی ایشو کرتے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ پہ ہو گیا لیکن دونوں کیسز میں ایس سی سی پی کی اجازت لینی پڑتی ہے اب کمپنی کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ نیا ایشو جو ہے شیئرز کا اگر کوئی نئے لوگ لوگوں کو ایشو کر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں تو بندش ہے کہ جی آپ نئے لوگ نہیں لا سکتے لیکن لسٹڈ کمپنی جو ہے پبلک لسٹڈ کمپنی جو ہے اس میں اگر آپ نے مزید شیئر کیپٹل ریز کرنا ہے تو اب آپ اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے لیکن اس وقت ہم صرف پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم نے شیئرز مزید ایشو کرنے ہیں اور کمپنی کو کیپٹل کی ضرورت ہے تو ہم رائٹس ایشو کرتے ہیں رائٹس کا کیا مطلب ہے رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ جی جو ایگزٹنگ شیئر ہولڈرز ہیں ان کو ایگزٹنگ تناسب کے حساب سے جتنا نیا شیئر کیپٹل ایشو کرنا چاہتے ہیں ہم وہ آفر ہوگا as a right of being the existing share holder تو یہ ان کو رائٹ right ہوتا ہے یہ رائٹ right وہ اس پہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں یا اس کو فورگو کر سکتے ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم یہ رائٹ right نہیں ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں وہ جو رائٹ نہیں ایکسرسائز کرنا چاہیں گے وہ دوسرے شیئر ہولڈرس اس کو لے سکتے ہیں تو یہ رائٹس ایشو کے بارے میں یا رائٹس شیئرز کے بارے میں کچھ بات جو ایشو ہوتا ہے اس قسم کی پلان کے تحت شیئر وہ ایگزٹنگ شیئر ہولڈنگ کے تناسب سے ہوتا ہے تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں جتنا نیا کیپٹل آپ انکریز کریں گے وہ رائٹس ہی ہوتے ہیں ایک اور قسم کا شیئر قسم تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک بونس شیئر کہلاتے ہیں کہ جی ہم نے bonus share share share share actually company کا جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے دیے جاتے ہیں یعنی ڈویڈنڈ کی بجائے یا ڈیویڈنڈ جو کہ کیش میں تقسیم ہوتا ہے شیئر ہولڈرز میں اس کے ساتھ ساتھ آپ فلی پیڈ یعنی پروفٹ میں سے ہی پے کیے ہوئے شیئرز شیئر ہولڈر کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں آپ تقسیم کرتے ہیں کچھ حصہ جو ہے اس پروفٹ کا وہ شیئر میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور وہ شیئرز ایگزٹنگ شیئر ہولڈرز کو جو ان کا اس وقت ہولڈنگ ہوتی ہے اس کے تناسب سے ان میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اس چیز کو بونس ایشو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پروفٹ میں سے شیئرز ایشو کیے اور ایگزٹنگ شیئر ہولڈرز کو بغیر ان سے کوئی رقم لیے ہوئے وہ تقسیم کرتے فیس ویلیو ان کا بھی دس روپے ہوتا سو so, یہ ایک اور پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا پروفٹ کو تقسیم کرنے کا شیئر ہولڈرز میں یہ ایک اور طریقہ ہے اور بونس شیئرز بھی جو ایشو ہوتے ہیں اس کا بھی ریلیشن شپ جو ہے وہ آترائز شیئر کیپٹل کے ساتھ ہوتا یہ بات یہاں تک ہم نے کی شیئر کیپٹل وغیرہ کی اب ساتھ کے ساتھ ہم آپ سے اکاؤنٹنگ انٹریز کی بھی بات کرتے رہے لیکن ابھی تک میں نے لمیٹڈ کمپنیز کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کی بات نہیں کی بیشتر اس کے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک اکاؤنٹنگ کا تعلق ہے یا اکاؤنٹنگ کے اصولوں کا تعلق وہ وہی ہیں جو سول پروپرائٹر کے لیے جو پارٹنرشپ کے لیے کوئی تبدیلی نہیں آتی یعنی ڈیبٹ اور کریڈٹ وہی ہے ہاں اب فرق جو آتا ہے وہ فرق یہ آتا ہے جناب آپ یہ کاروبار جو ہے اس میں اب وہ خود ہی جو مالک ہیں وہی نہیں بلکہ مالکوں کے علاوہ یعنی سول پروپرائٹرشپ میں تو واحد ایک آدمی انسان ہے انڈیویجل ہے وہ انڈیویجل جو ہے اس کی بزنس ہے پارٹنرشپ کے اندر پارٹنرز ہیں ان کی بزنس لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں تھرڈ پارٹیز کی جن کا آپس میں کوئی تعلق کوئی رشتے داری شاید نہ ہو لسٹڈ کمپنیز میں آپ دیکھیے کہ پبلک ہے جنرل پبلک اب اگر قانون کے کسی قانون کے حساب سے یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس نہیں بنیں گی تو پھر کیا ہوگا اسی حساب سے آج کی دنیا میں جب کہ کاروبار ملٹی نیشنلز کا ہم نام سنتے ہیں کہ جی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں کوئی امریکہ میں ہے کوئی ولایت سے ہے کوئی فلا جگہ سے ہے کوئی فلا جگہ سے ہے اور وہ دنیا ساری میں اپنی انہوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں ہیں اور کاروبار کر رہے اب یہ تمام تمام کے لوگ جو ہیں اور ان کے جو حصے دار ہیں شیئر ہولڈرز جہاں کہیں بھی ہیں ان کو اس بات سے دلچسپی ہے کہ اس کمپنی یا یہ کمپنی جو فلاں ملک میں ہے اس کا حساب اور کتاب کیسے رکھا جا رہا ہے اس نے پروفٹ یا لاس کیسے بنایا کتنا بنایا اور کیا اس کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کسی قاعدے کے حساب سے بن رہی ہیں یا نہیں بن تو چیز یہ کہ وہ قاعدہ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہر جگہ کے لیے چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے وہ برطانیہ میں ہو چاہے پاکستان میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو چاہے کہیں اور وہ اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ ایک ہی ہونے پڑے انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے خاص طور اسی طریقے سے ود ان دا کنٹری جو کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں ان کے لیے بھی اسٹینڈرڈ ہونے چاہیے کہ جی وہ اپنے جتنے اکاؤنٹس بناتے ہیں وہ کسی خاص اسٹینڈرڈ کے حساب سے بنائے اب اسٹینڈرڈ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی معیار کی بات نہیں ہم یہاں کریں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ طریقہ کار کیا اختیار کریں گے جس کے جس طریقے سے وہ اپنے اکاؤنٹس بنائیں گے یعنی سیلز کا مطلب ہر کمپنی کے اندر ایک ہی سمجھا جانا چاہیے انکم کا مطلب ہر کمپنی کے اندر ایک ہی تصور کیا جانا چاہیے یہ سٹینڈرڈ جو ہے یہ قانون جو ہے یہ کون لکھے گا یہ کہاں سے آتا ہے اب اس کے لیے کچھ باڈیز دنیا میں انٹرنیشنل باڈیز ہیں کچھ ممالک کے اندر نیشنل سٹینڈرڈز بنائے گئے ہیں جو وہاں کی اکاؤنٹنگ باڈیز ہیں مثال کے طور پہ پاکستان میں جیسے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہے یہ پالیسی سیٹنگ یا پالیسی اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈیز کہلاتے ہیں پاکستان کے اندر نیشنل اسٹینڈرڈ کوئی نہیں لیکن پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس ہیں جو کہ ایک ادارہ آئی کے نام سے انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس جاری کرتا ہے وہ پاکستان میں اڈاپٹ کیے گئے ہیں آج تک مختلف موضوعات کے اوپر تقریباً بیتالیس سٹینڈرڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اس انٹرنیشنل ادارے نے جاری کیے ہیں اور ان بیتالیس میں سے تقریباً اڑتیس انتالیس سٹینڈرڈ جو ہیں وہ پاکستان میں اڈاپٹ کیے جا چکے ہیں اور اڈاپشن کا طریقہ پاکستان میں یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی ریکمینڈیشن پہ ایس سی سی پی کی اجازت کے ساتھ اس اس اکاؤنٹنٹ اسٹینڈرڈ کو لاگو کیا جاتا ہے تو پہلے تو یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی باڈی دیکھتی ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ ہمارے ملک میں کس حد تک لاگو کیا جا سکتا ہے کب تک لاگو کیا جا سکتا ہے کون کون سے لوکل قانون جو ہے وہ اس سے کانفلکٹ کر رہے ہیں اور پھر وہ اپنی ریکمینڈیشن جو ہے وہ securities and exchange commission of Pakistan کو دیتا ہے کہ فلاں تاریخ سے یہ اسٹینڈرڈ جو ہے لاگو کیا جائے اور اس میں فلا فلا کلاز جو ہے وہ پاکستان میں لاگو نہیں ہوا کیونکہ پاکستان کے قانون دوسرے جو ہیں وہ اس سے مختلف ان اسٹینڈرڈ کے حساب سے تمام لمیٹڈ کمپنیز کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ ان سٹینڈرڈز کے حساب سے کی جاتی تو یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز جو ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور جن کی امپلیمنٹیشن اس ملک میں کی جاتی ہے ان کے حساب سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس لمیٹڈ کمپنیز کے بنائے جاتے ہیں ہم اپنے لیکچرز کے دوران ان انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کا کوئی تفصیلی جائزہ نہیں لیں گے کیونکہ یہ ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے لیکن یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے مطابق تمام لمیٹڈ کمپنیز کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے ہوتے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں جو کمپنیز آرڈیننس ہے کمپنیز آرڈیننس کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس کے حساب سے بھی آپ کے فائنینشل اسٹیٹمنٹس تیار ہونے چاہیے جہاں پہ کمپنیز آرڈیننس اور انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ میں کانفلکٹ آئے گا وہاں پہ کمپنیز آرڈیننس جو ہے وہ پریویل کرتا ہے یعنی کمپنیز آرڈیننس میں جو ریکوائرمنٹس دیے گئے ہیں اس کے حساب سے اسی طریقے سے بینکس وغیرہ کے جو اکاؤنٹس بنتے ہیں وہ بھی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کے حوالے سے ہی بنتے ہیں لیکن اگر جو بینکنگ لا ہے پاکستان میں اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ ریکوائرمنٹس بھی کنسیڈریشن میں لی جاتی ہیں اور پریویل کریں گی دوسری کے اوپر ان اسٹینڈرڈس کے حساب سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے چند حصے ہوتے اس میں بیلنس شیٹ ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہم پارٹنرشپ اور سول پروپرائٹرشپ کے حوالے سے آلریڈی ڈیٹیل میں کر سکیں اب ہم لمیٹڈ کمپنی کے حوالے سے balance sheet profit and loss account ان کو پھر سے کریں گے اس کے علاوہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز کہلاتی ہے statement of changes in equity یہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ بھی بنائی جاتی ہے اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا حصہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ یہ ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ فائنینشیل اکاؤنٹس کا حصہ ہے اور پھر ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ایکسپلینٹری نوٹس ہوتے ہیں ان کی تفصیل میں جو ان ان کی کی بریک اپ ان کے بارے میں تمام معلومات جو ہیں وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دیے جاتے ہیں اور یہ تمام چیزیں مل کر کے جو ہے وہ ایک لمیٹڈ کمپنی کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی بنتی اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ لمیٹڈ کمپنیز اور باقی پارٹنرشپ یا سول پروپرائٹرشپس وغیرہ ان میں اور لمیٹڈ کمپنیز کے جو مختلف ٹرانزیکشنز ہیں اس میں اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے فرق جو ہے وہ صرف پریزنٹیشن ریکوائرمنٹس کا فرق ہے اور مختلف چیزوں کی کس طریقے سے ان کو اکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے ان کی اس کی انٹرپریٹیشن میں کچھ فرق آ سکتا ہے اس کے طریقہ کار میں فرق نہیں آ سکتا ڈیبٹ وہی رہے گا کریڈٹ وہی رہے گا ہر ڈیبٹ کے لیے کریڈٹ ہوگا اور کریڈٹ کے لیے ڈیبٹ ہوگا اب پارٹنرشپ کے اندر ہم ایک profit and loss appropriation account بنا رہے تھے لمیٹڈ کمپنی میں بھی ایک profit and loss appropriation account بنتا ہے لیکن وہاں پہ جو نیٹ پروفٹ آتا ہے وہ نیٹ پروفٹ کوئی مالکان میں تقسیم سارا کے سارا نہیں دکھایا جاتا اس اس کے اندر یا میں کوئی ان کی تنخواہیں یا وہ دوسری چیزیں جو پارٹنرشپ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی جن کی وہ نہیں دکھائی جاتی بلکہ اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس پروفٹ میں سے نیٹ پروفٹ میں سے کتنا حصہ جو ہے وہ کمپنی میں ریزرو کیا جا رہا ہے آئندہ استعمال کے لیے کتنا حصہ جو ہے وہ آپ شیئر ہولڈرز میں تقسیم کر رہے ہیں اور کتنا حصہ جو ہے وہ آپ آگے لے جا رہے ہیں آئندہ استعمال کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تیار کرتے ہیں ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں آپ پچھلے سال کا حوالہ بھی دیتے ہیں یعنی کمپیریٹو فگرز بھی دیتے ہیں گو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کمپیرٹیو فگرز پارٹنرشپ میں بھی دینی چاہیے کہ اکاؤنٹس میں بھی دینی چاہیے اور سول پروپرائٹرس میں بھی تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی لیکن لمیٹڈ کمپنیز کے حوالے سے کمپیرٹیو دینا جو ہے وہ ضروری statement of changes in equity یہ کیا چیز ہے لیکن اس سے پہلے ایکوٹی کیا چیز ہے یہ سمجھنا ضروری ایکوٹی نہ صرف شیئر کیپٹل ہوتی ہے بلکہ وہ تمام ریزروس جو کہ پروفٹ میں سے کریٹ کیے جاتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے ریزروس ہوتے ہیں جن میں کیپٹل ریزروس بھی ہیں اور مختلف قسم کے ریزروس ہوتے ہیں جو پروفٹ شیئر ہولڈرز میں تقسیم نہیں گیا کیا گیا اور کمپنی میں آئندہ استعمال کیا جائے گا ان اپروپریٹڈ پروفٹ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ شیئر ہولڈرز کی ملکیت ہیں شیئر ہولڈرز کے فنڈز ہیں جو کہ کمپنی میں انویسٹ ہوئے ہوئے اگر شیئر ہولڈرز چاہتے تو پورے کا پورا پروفٹ نکال لیتے ڈویڈنڈ کے طور پہ اپنے آپ کو تقسیم کر دیتے وہ اگر چاہتے تو کوئی پیسہ ریزروز میں نہ لے کے جاتے لیکن ریزروز میں لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پروفٹ میں سے حصہ کچھ ریزرو کر رہے ہیں کمپنی میں ری انویسٹ کر رہے ہیں آئندہ ضروریات کے لیے گو یہ پیسہ بھی ان کا ہی ان کو ہی ان ان کی ملکیت ہے ہاں کچھ ریزرو ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ میں نے جہاں آپ نے بات کہی کہ جی جس وقت شیئر ایشو شیئر ایشو کی بات کر رہا تھا کہ آپ دس روپے کا شیئر اس سے زیادہ قیمت پہ ایشو کر سکتے ہیں وہ جہاں پہ آپ کرتے ہیں تو وہ آپ شیئر پہ ایشو کر رہے ہیں وہ جو ڈفرنس ہوتا ہے کہ جس قیمت پہ آپ نے شیئر ایشو کیا اور جو اس کا فیس ویلیو وہ شیئر پریمیم کہلاتا ہے شیئر پریمیم جو ہے وہ شیئر ہولڈرز میں تقسیم نہیں ہو سکتا لیکن بلونگ تو شیئر ہولڈرز کو کرتا ہے کیونکہ اس کا استعمال صرف شیئر ہولڈرز کے لیے کیا جا سکتا ہے ریویلویشن ریزرو ہے آپ پراپرٹی اپنی کو ری ویلو ہیں. وہ ریزرو جو ہے وہ ریزرو نوشنل ریزرو یعنی وہ ایکچولی تو وہ کریٹ ہوگا کہ جس وقت آپ کوئی اپنا ایسٹ بیچیں گے اگر آپ ویسے ری ویلیو کر رہے ہیں ایسٹس تو وہ ایک فرضی یا نوشنل قسم کی گین ہے سرپلس جو کہ کریٹ یہ ڈسٹریبیوٹیبل نہیں ہوتا اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے بہرحال بات ہو رہی تھی شیئر ہولڈرز ایکوٹی کی یا شیئر ہولڈرز فنڈس کی تو وہ تمام پیسہ شیئر کیپٹل اور وہ تمام ڈسٹریبیوٹیبل ریزروس جو کہ شیئر ہولڈرس کو بلانگ کرتے ہیں اس میں پروفٹ اینڈ لاس جو کہ تقسیم نہیں کیا گیا وہ بھی شامل ہوتا ہے اور کچھ reserves capital reserves general reserve وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ شیئر ہولڈرس فنڈس ہوتے اسی کو ایکوٹی کہا جائے اس میں سال ہا سال کیا چینج آتی ہے اس چینج کو اسٹیٹمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپ اس کا اظہار کرنا ضروری ہو آئیے اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے کمپنی کا نام statement of changes in equity for the year ended جو بھی ہے share capital share premium account and reserve profit and loss account جیسے میں نے کہا کہ شیئر پریمیم اکاؤنٹ ڈسٹریبیوٹیبل نہیں ہے profit and loss account distributable ہے لیکن یہ تمام چیز جو ہے مل کر کے یہ اسٹیٹمنٹ بنتا ہے اور اس میں جو سال کے دوران چینجز ہوتی ہیں وہ اس میں ریفلیکٹ کی جاتی ہیں تاکہ شیئر ہولڈرز کو ایٹ اے گلانس پتہ چل سکے کہ ان کی انویسٹمنٹ میں کیا اضافہ ہوا کس کس مد میں اضافہ ہو تو آج کی بات ہم اس statement of changes in equity پہ ہی ختم کرتے ہیں آئندہ اس سے آگے چلیں گے اور اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بھی آپ کو مزید تفصیل بتائیں